اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے مجھ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری محبت کے باعث آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں سے وابستہ ہیں اور تڑکے سے اٹھ کر یعنی صبح سویرے استغفار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو سزا دینا چاہتا ہوں تو وہ یاد آ جاتے ہیں اس لیے ان کے طفیل میں زمین والوں کو جانے دیتا ہوں اور عذاب کو ان پر سے ہٹا لیتا ہوں بعض علماء فرماتے ہیں بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان ہے ان دونوں چیزوں کی اصلاح اور استغفار شکر کے سوا اور کوئی نہیں یعنی نعمت پر شکر اور گناہ پر استغفار بعض حکمہ نے فرمایا ہے جو کوئی ندامت سے بیشتر استغفار کرے یعنی اپنے گناہ پر نادم ہوئے بغیر استغفر اللہ استغفر اللہ کہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہنسی کرتا ہے معاذ اللہ پس چاہیے کہ استغفار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر دل کی توجہ سے کرنا چاہیے خوش کرنے والا اعمال نامہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ کل قیامت کو اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار زیادہ کر دے عنی زبیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان تسرہ صحیح فتح فل من الاستغفار